قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے کچھ وقت اللہ کی معرفت میں اور علم دین کی طلب میں گزارنے کا عزم کیا ہے یقیناً بڑا ہی عظیم کام ہے جس کو کرنے والے کرتے ہیں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے فرشتے ان کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں ان کے اوپر اطمینان و سکون اور وقار کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے پاس آسمانوں میں کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جو شخص صبح کو یا شام کو کسی مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کی نیت صرف اور صرف علم سیکھنے کی ہوتی ہے کا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب لکھتا ہے ہم اپنے یہاں پر بیٹھنے اور علم کو سیکھنے اس پر عمل کرنے سے لے کر آخر تک یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ان شاء اللہ ہم سب کو ان حجور سے ضرور نوازے گا جن کو اللہ رب العالمین نے ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کروایا میں بھی تقریباً ایک سے سوا گھنٹے کے اندر اللہ کی توفیق سے جس قدر ہو سکے گا بلوغ المرام کی چند احادیث کی شرح جو کتاب الفیال سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بلوغ المرام ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے وہ احادیث جن کا تعلق ہمارے اعمال سے تھا ان کو جمع کیا جس میں احکام کی باتیں آتی ہیں جیسے نماز کیسے پڑھی جائے وضو کیسے بنایا جائے زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ سب جو احکام ہیں مسائل ہیں اس سے متعلق جو بھی احادیث تھی اس کو جمع کیا احکام کے سلسلے میں جو کتابیں جمع کی گئی احکام کی حدیثے جن میں جمع کی گئی سب سے مشہور اور متداول کتاب یہی ہے ہم ان شاء اللہ اس میں سے ایک باپ اور اس کی چند حدیثیں پڑھیں گے جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قریباً رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ بات جان لیجیے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی وضو بنانے جا رہا ہے اس کے اوپر یہ فرض عین ہے فرض عین ہے کہ وہ وضو کے طریقے کو سیکھے احکام کو سیکھے اور یہ سیکھے کہ کون سا کام ہے جس سے وضو نہیں ہو پاتا ہے اور کون سا کام ہے جو وضو میں واجب ہے لازم ہے سیکھنا جس کام کو وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اگر بغیر سیکھے ہوئے وہ آدمی اس کام کو کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے تو اس کو اس غلطی پر گنا ہوتا کیوں کیونکہ اس نے علم پہلے حاصل نہیں کیا تھا جو کہ اس کے لیے واجب تھا تو ہم جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں بڑا عظیم مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شاوان کے مہینے سے کرتے تھے یعنی شاوان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رمضان میں کثرت سے روز شابان میں کثرت سے روزہ رکھیں اور رمضان کے وہ احکام جو ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کو مختصر اس کو سیکھیں ان کا علم حاصل کریں سب سے پہلے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کتاب و میں پہلی حدیث ذکر کی ہے جو ابو اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رمضان ولا رمضان آنے سے پہلے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ مت رکھو مگر یعنی سوائے کوئی آدمی ہے کانا سومن کوئی روزہ رکھ رہا ہے عادت تھی جیسے سوموار کا روزہ کوئی رکھ رہا ہے سوموار آ گیا جمعرات کا رکھ رہا ہے جمعرات آ گیا اگر کوئی ایسا روزہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ آدمی رکھ سکتا ہے جو عادت وہ رکھتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہوئی کہ ایک آدمی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے انتیس شاہان سوموار کا دن پڑ گیا حدیث میں ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھو اور وہ شخص ہمیشہ شروعات اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اب وہ آ کر سوال کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے روزہ رکھنے سے ہم کو منع کیا اور ہمارا کام یہ ہے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہر شروعات کو روزہ رکھتے ہیں اب ہم کیا کریں تو ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عادت کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور اتفاقاً رمضان سے ایک دن پہلے کا دن اس کی عادت کے موافق ہو گیا سوموار کا دن مثال کے طور پہ پڑ گیا تو اس کے لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ بہت سارا کام احتیاط کرتے ہیں یہ احتیاط کے طور پہ ہم یہ کام کر لیتے ہو سکتا ہے یہ غلط ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پہ ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا کیوں کیونکہ روزہ جو رکھنا ہے چاند دیکھ کر رکھنا ہے چاند دیکھے گا ہم روزہ رکھیں گے کوئی شہر کی بات نہیں ہوگی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب جب چاند نظر نہیں آیا اب پھر تم احتیاط کر رہے ہو یہ احتیاط شریعت سے ہٹ کر ہے دین سے ہٹ کر ہے تو پتہ چلا کہ امتیاز اگر دین سے ہٹ کرو اور سنت کے مطابق نہیں ہو وہ احتیاط جائز نہیں ہے تو اگر کوئی شخص احتیاط کوئی بھی کوئی بھی کام کرتا ہے اور وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے ایسی احتیاط اس کے لیے بدت ہے اور ایسی احتیاط سے اس کو غلام ملے گا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس نے وضو کر لیا وضو کر کے نماز پڑھی بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا مغرب کی آزان ہوئی اب اس کو شک گزرا پتا نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا اس نے کہا کہ چلو ہم احتیاط وضو کر لیتے ہم کہیں گے کہ اہل احتیاط تم کو یہاں پر وضو نہیں کرنا ہے کیوں کیونکہ اگر تم نے آج شک میں احتیاطن کیا کل پھر شیطان آ کر تم کو شک میں ڈالے گا پر تم نماز کے اندر ہوگے شیطان تم کو شک میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں تمہارا وضو باقی ہے یا نہیں اس معاملے میں کیا کرنا ہے اس صورت میں جب ہم کو یقین ہے کہ ہم نے وضو کیا ہے شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے تو ہم یقین پر عمل کریں گے اور یہ ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وضو باقی ہے اب آئیے ان پتا ہم کو یہ یقین ہے کہ ہم سامان کے نہیں ہیں چاند نکلا ہے نہیں نکلا اس میں شک ہے کیا کرنا ہے یقین پر عمل کرنا ہے ہم روزہ نہیں رکھیں گے شک ہے رمضان کے ہونے میں ہم شک پہ عمل نہیں کریں گے اور اسی طرح شریعت کے اکثر بتائے ہوئے جب بھی کی بات آئے اور یتیم کی بات آئے ہم شک کو چھوڑ کر یتیم پر عمل کریں گے اسی طرح تیسری مثال لکھیے ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے شک گزرا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے کیا کرے گا آپ کو دیکھے گا کہ یتیم کون سی چیز ہے اس کو شک ہے دوسری آپ کی کو ہونے کم سے کم کتنی اس نے پڑھی ہے دو تو پڑھی ہے شک تیسرے کے اندر ہے وہ آدمی کیا کرے گا کہے گا کہ ہم نے دو رکت پڑھی ہے اب دو رکت اور ایکسٹرا پڑھ لیتے تو جو یقین ہے ہم یقین پر عمل کریں گے شک میں نہیں داخل ہوں گے اسی طرح ایک آدمی آیا اور آج کل افسوس کے ساتھ کہ کوئی مسلمان بھائی آئے تو ہم کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے سلام کرے یا نہ کرے لیکن اگر کوئی بھائی آئے سلام کیا ہم کو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے پوچھے تم مسلمانوں کے نہیں ہو جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب اس نے سلام کیا ہے تو اب ہم اپنے شک کی وجہ سے اس کے اسلام کو ختم نہیں کریں گے اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو شک کے سلسلے میں وائز ہوں گے پیاس کیجیے انہیں چیزوں پر کہ اگر شک ہو اور دوسری طرف یقین ہو تو آپ یقین پر عمل کیجیے شک کو چھوڑ دیجیے یہ ایک قاعدہ ہے جس قاعدے کی وجہ سے آپ کو زندگی میں ہر ایک قدم پہ پیش آنے والے مسائل میں آپ کو بہت اچھے سے حل ملے گا اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں میں چند ایک کا ذکر کر کے بات آگے کروں گا نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ رجول سوائے وہ آدمی جو پہلے سے روزہ رکھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بیان کیا رجول کا اور رجول کس کو کہتے ہیں مرد کو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب عورت کا دوسرا حکم ہے ہم کہیں گے نہیں کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تمام لوگوں کی طرف اب ان کا جو بھی حکم آئے گا وہ ہر ایک کو شامل ہوگا مرد کو بھی عورت کو بھی بچوں کو بھی بوڑھے کو بھی ان جن سب کو اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں عورت کا حقوق اس مسئلے میں الگ ہے لازم ہے کہ وہ شخص دلیل لا کر دے جس سے یہ ثابت ہو کہ عورت اس معاملے میں الگ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان کرے اور اس مسئلے میں عورت کا الگ سے حکم بیان نہیں کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت اس مسئلے میں برابر ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہے پھر یہ لفظ ان لوگوں کے خلاف ضمیر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو برابری کا حقوق نہیں دیے کیسے نہیں دیے اسلام کے اکثر احساس عورت اور مرد کے سلسلے میں برابر ہے بلکہ اسلام نے زیادہ ملاقات کی ہیں اور ان کے حقوق کا زیادہ خیال رکھتا ہے آپ غور کیجیے عورت کو اگر شریعت یہ حکم دیتی کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو مشکل کا کام تھا کہ نہیں ان کے حقوق کی مراعات رکھتے ہوئے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کوئی جی جتنے آسانی بنائی ہو اسلام نے عورتوں کے حقوق کو سامنے رکھا عورتوں کو فکری طور پر سیئر حیض ہے ڈالر اسلام نے اس وقت میں نماز معافی کر دی کیسے نہیں عورتوں کو اس کا حق دیا کیسے نہیں دیا بعض لوگوں نے تو عورتوں کی کسی معاملے کی وجہ سے کر دیتے تھے یہ اسلام ہے جس نے ان کو ان کا حق دیا تو میرے بھائی جو دنیا جو غلط آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ برابری برابری برابری سب کو برابری کا حق ملنا چاہیے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ برابری کس چیز کو کہتے ہیں انصاف کو انصاف کا دوسرا نام برابری اگر انصاف یہ ہے کہ عورت کیسی بڑی حقوق کو جو مردوں کے ہیں ایک سوال اور اس کا جواب دیجیے ایک آدمی اس نے دوسرے پر ظلم کیا اس کو ایک جھاڑ لگایا ایک ہاتھ مار دیا برابری کیا چاہتی ہے بلائے حاکم اس کو برابری کا مطلب یہ کہ تم اس کو ایک چاول پالو تم اس کو ایک پالو دونوں برابر ہو گیا معاملہ یا برابری یہ چاہتی ہے کہ سزا دونوں کو برابر ملے لیکن انصاف یہ چاہتا ہے کہ غالب کو اس کے ظلم کا بدلہ اور مظلوم کو اس کا حق ملے یہ ہے برابری یہ ہے انصاف برابری اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ملے نہ یہ کہ ہر ایک ایک دوسرے کے برابر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے جس طرح آپ اپنے کپڑے کے لیے پانچ میٹر خرید کر بچے کے کپڑے کے لیے پانچ میٹر لگوائیے برابری یہی چاہتی ہے آپ کا دو بیٹا ہے ایک بائیس سال کا ایک دو سال کا کر سکتے ہیں برابری نہیں کر سکتے ہیں جب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ دو شخصوں میں جس میں جن دونوں میں ایک کا فرق ہے ہم اس میں برابری کر سکیں پھر کیسے مرد اور عورت میں برابری ہو میرے بھائیوں اس کو سمجھے بہت خطرناک چیز ہے تیسرا فائدہ کہ شریعت نے دین میں آگے بڑھنے سے منع کیا ہاتھ سے تجاوز کر دیں جتنا کہہ دیا بس اتنا کرو اس سے آگے مت بڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد اکل عرول حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو جا رہے مطلب یہ کہ اب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ مہینہ کیسے تم کو پتہ چلے چاند دیکھو گے مہینہ پتہ چل جائے گا اب کچھ لوگ آگے بڑھ کے نہیں ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے یہ کیا ہے شریعت کی حد سے آگے بڑھنا اور اس میں ہلاکت ہے اسی طرح ایک اور فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو عادت ہوتی ہے عادت جو ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ جو کام کیا کرتے ہیں یا کوئی لفظ ہے کہیں پر اس کا احساس مانا سمجھا جاتا ہے تو عادتیں جو ہوتی ہے بتا اوقات شریعت میں اس عادت کا اثر ہوتا ہے اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں گے میں ایک بات مثال کے طور پہ پیش کروں گا تاکہ بات سمجھ میں ہمارے یہاں عادت کیا ہے ایک عورت شادی کر کے آتی ہے عام طور سے معلوم کے لیے لوگوں نے کہ وہ سوہر کے والدین کی خدمت لازمت کرتی ہے یہ معروف ہے ہمارے درمیان اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اب جب یہ معروف ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پوز کو اس عادت کو شریعت کے اندر مؤثر کیا مؤثر کیا ہے عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو جو ان میں معروف لوگوں کے درمیان ہے اس کے حساب سے عورت اپنے شوہر کے والدین کی خدمت لازمن کرے لازمن کرے نہیں تو گناہ ہوگا اگر یہ ہمارے معاشرے میں معروف بات ہے تو اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا معاملہ دوسرا ہوگا تو یہ ہوئی عادت کی ایک مثال یہ حدیث جس کو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی کہ صاحب چار دن پہلے روزہ رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدن کا شعبان فلا تصوم جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھنا اب ہم دونوں حدیث کو ملا کر اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب شعبان نصف گزر جائے تب روزہ رکھنا ممنوع ہے یعنی اس وقت ابتدا کرنا اس وقت شروعات کرنا ایک آدمی ہے پہلا سے پندرہ سامان گزر گیا روزہ نہیں رکھا سولہ سترہ کو وہ شروع کرنا چاہ رہا ہے ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں مت رکھو آپ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شابان آگا گزر جائے تو روزہ مت رکھو اب کوئی شخص پچیس سامان گزر گیا اس نے روزہ نہیں رکھا ستائیس اٹھائیس بھی گزر انتیس کو زیادہ روزہ رکھنا ہم کہیں گے کہ اب تو اور بھی حرام ہے تو بھی اب کی بات روزہ رکھو کیوں دو وجہ ہے نمبر ایک یہ کہ شابان جب آدھا گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا ایک وجہ یہ ہوئی دوسری وجہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا تو دو سے اس وقت یہ نہیں اور یہ قرمت اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گی دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منفا علی بل نبی یوشف کو بھی فقد آتا جس کسی نے اس دن روزہ رکھا جو دن مشکوک ہوتا ہے تو اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی یہ الفاظ حدیث کے صحابی کے کہ جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی لیکن صحابی کا یہ کہنا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ایسا سنا ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابی کسی حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرے اور وہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اگر کوئی صحابی کسی حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کا قول یہ حکم ان سے ثابت ہوا ہے حدیث کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ جو باندھا ہے اس میں اس حدیث کو لائی اور اس حدیث کو اصل امام نسائی نے امام تیبتی نے بیان کیا حدیث کی صنعت صحیح ہے الوانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا حدیث میں لفظ ہے النبی یوسف سفی وہ دن جس دن میں شک ہو وہ کون سا دن ہے جو دن مشکوک ہوتا ہے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ انتیس شعبان کا دن ہوتا ہے یہ تیس شعبان کا دن ہوتا ہے انتیس کے گزرنے کے بعد جب آپ کو چاند نظر نہیں آئے مسئلہ ابر آلود ہے یعنی بادل لگا ہوا چاند نہیں دیکھا اس کے بعد جو دن آیا یعنی تیس کا دن اس دن کو شک کا دن کہیں گے کب کہیں گے شک کا دن جب انتیس شابان گزر گیا اور رات میں جب چاند کے نکلنے کا وقت ہوا تو اس وقت آسمان پہ بادل چھا گیا نظر نہیں آیا اب جو دوسرا دن آئے گا اس دن کو کون سا دن کہیں گے شٹ کا دن شٹ کا دن کیوں ہوگا وہ دن کیونکہ ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو جو چاند نظر نہیں آیا ہے ہو سکتا ہے آسمان پہ بادل چھایا ہوا ہے اس وجہ سے نظر نہیں آیا ہو ہو سکتا ہے چاند نکلا ہو اور اگر آزم ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا ہو احتمال ہے اسی لیے اس کے بعد جو دن شروع ہوا اس دن کو شک تک کرائی اب وہ دن کیونکہ مشکوک ہوا تو بعض لوگ شک کریں احتیاط روزہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے جو شک کے دن میں روزہ رکھتا ہے پھر بات وہی آئی کہ شک پر عمل نہیں ہوگا شک پر عمل نہیں ہوگا اور آج ہمارے بہت سارے بھائی شک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافی بھی کہہ دیتے ہیں چھوڑیے کوئی عمل کرنا کوئی متوا دینا کفر تک کا حکم لگا دیتے ہیں شک کی بنیاد پہ جبکہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھا جائے گی سمجھ سکتے کہ اسلام نے یقین کو کتنا بڑھاوا دیا ہے اور ہم لوگ مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے ہم کو معلوم ہے انہوں نے کریمہ پڑھا ہے اسلام ان کا یقین سے ثابت ہے اب دوسرا آدمی آتا ہو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہو ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہو ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہو اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہہ کر تمام مسلمانوں کو ان لوگ کافر کر جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مخالفین ہیں تو میرے بھائیوں اگر یقین سے کوئی چیز آپ کے نزدیک ثابت ہو گئی تو شک کی بنیاد کو اس کو ختم نہیں کی گئی اسلام کلمہ پڑھ کے ثابت ہوتا ہے یقین سے جب تک کفر اس سے ثابت نہیں ہوگا اور جب تک اس کا ثبوت نہیں آئے گا تب تک وہ آدمی کافر نہیں ہو سکتا دوسری بات اس حدیث کے اندر چند ایک فوائد ہے اور میں فوائد اس کے اندر بعض مسائل بھی بیان کر دوں گا نمبر ایک شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہوا حرام ہوا حرام ہوا شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہوا کیوں کیونکہ شک پر عمل کرنا جائز نہیں شک پر عمل کرنا جائز نہیں دوسری بات یا دوسرا فائدہ کہ اس حدیث میں صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بیان کی کنیا ذکر کی ابل قاسم اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے مخاطب نہیں کیا یا محمد کہیں نہیں کہا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا اعتراض کرنا کافی بھی اعتراض کرتے تھے اور ہم لوگ سب جانتے ہیں سلح ادیبیہ کے موقع پر جب سلح نامہ لکھا گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا تھا وہ سلی میں کہ تم ان کو کیوں لکھ رہے اگر ہم یہ مان لیتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا کیوں ہوتا ہمارا تم سے مٹاؤ اس کو لکھو محمد بن اللہ تو محمد سے تذکرہ کرنا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات وقت سے تذکرہ کرنا صفت کے ذریعے تذکرہ کرنا اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نمبر ایک ہم قرآن کے ادب سے ادب سیکھتے ہیں اور قرآن کی اطاعت اور پیروی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ان کی صفت لیتے ہیں ان کی صفت بیان کرتے ہیں اور نمبر دو ہم ساتھ ہی ساتھ یہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیں تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی تذکرہ کیا جائے گا تو وسط رسالت کے ذریعے وسطِ نبوت کے ذریعے تذکرہ کیا جائے گا یہاں کنیت کے ذریعے تذکرہ کیا گیا کیوں تاکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص کبھی کر دیتا ہے یہ تذکرہ تو گناہ کا کام نہیں ہے حرام نہیں ہے جائز ہے کر سکتا ہے لیکن بہتر کیا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم صفت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں ایک آخری فائدہ اس حدیث کا کہ کوئی بھی حکم جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کوئی بھی حکم اسلام کا شک کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا لازم ہے کہ پائے اس ملک کو پہنچے یقین کو پہنچے سب کو حکم ثابت ہوگا تیسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے بارے میں الا بہ بسم علاح بس فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو جب تم چاند کو دیکھو تو افطار کرو اگر بادل لگ گیا ہو چاند نہیں دکھ رہا ہو سب له تو اندازہ لگاؤ یہاں پر اندازہ لگانے کا کیا مطلب یا تقدیر کرنے کا کیا مطلب ہے مسلم کی صحیح حدیث ہے پر ان میں آ رہی صرف تیس دن کمپلیٹ کرو اگر چاند پر بندش آ گئی ہو اگر بادل لگ کیا ہو چاند نظر نہیں آ رہا ہو تو کیا کرنا ہے تیس دن پورے کرنا ہے بخاری کی حدیث میں مقمین الحت ہے صرف جنسی کے تیس دن پورے خلاصہ کلام یہ کو چاند نظر نہیں آیا وجہ کیا ہوئی بادل گیا تو ہم کو کیا کرنا تیس دن پورے کرنے یہ حدیث کا اجمالی مانا ہوا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے یعنی رمضان کا مہینہ داخل کیسے ہوگا اس کو ایک واضح علامت کے ذریعے جوڑا کا اراغ چاند دیکھ لو تب روزہ رکھنا اسٹارٹ کرو اور عید کب منائیں گے ادا ایٹ منہ جب دیکھ لو مطلب دیکھنا یہ روزہ رکھنے کا یا عید بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم دیکھ لیں چاند کو اپنی آنکھوں سے یا ہمارے شہر میں دو یا اس سے زیادہ یا ایک یا اس سے زیادہ آدمیوں نے دیکھا ہو یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو خبر آئے دو مسلمانوں نے یا ایک مسلمان نے گواہی دی کہ ہاں میں نے چاند دیکھا ہے دونوں طریقے سے رویل ثابت ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر اور یہ مسئلہ بہت مختلف بھی ہے میں نہیں چاہتا تھا اس میں زبان کھولوں لیکن پہلے حال مختصر میں اس میں کچھ باتیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیا اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا اس ایک جگہ کے مطابق ایک ہی دن عید منائے گی اور روزہ رکھے گی کیا یہ لازم آتا ہے یا ہر ملک والے اپنی اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے اور جیسا کہ میں نے کہا مسئلہ مختلف بھی ہے میں جو کہوں گا وہ حد سے آخر نہیں ہوگا وہ بہت فل علم علیم ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ علم اور اس کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے تو میری بات حل پہ عاقل نہیں ہے لیکن جہاں تک میں نے پڑھا اور میری سمجھ کے مطابق ہے اور میں نے جو علماء علماء کرام سے سنا ہے میں اس کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گا نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں ذکر کی روزہ رکھنا یا عید منانا دیکھ کر چلنا چاند اس کا مطلب چاند کبھی نظر آتا ہے آئے گا دوسری صورت یہ بیان کی کہ کبھی نظر نہیں آئے گا دونوں صورت ہو سکتی ہے جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن ہونا چاہیے اور کہیں ایک نظر آ گیا کہیں ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو دوسری جگہ والے دادی میں ان پر کہ وہ بھی ان کے ساتھ نظر رکھے ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک دن پھر سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک وقت میں یا چاند کے شروع ہونے کے وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی دن بدلی چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے ہو سکتا ہے آج تک تو ایسا واقع نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں بدلی چھائی ہوئی ہو اگر کسی نے سنا ہے ایسا کوئی واقعہ تو مجھے خبر دے یہ علم ہے لیکن میں نے الحمد للہ آج تک نہیں سنا کہ پوری دنیا میں بدلی چھا رہی ہو اور چاند کسی بھی ایک جگہ نظر نہیں آئے اب آئیے اگر ہم کہتے ہیں کہ رویت ایک جگہ کی تمام لوگوں کے لیے لازم ہے تو پھر حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا کیا تک کہ اگر بدلی چھا جائے تو تیس کی گنتی مکمل کرو کیونکہ کہیں نہ کہیں تو چاند دکھے گا ہی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں چاند دکھے گا ہی تو حدیث سے ایک حصے پر عمل ہوگا دوسرے حصے پر عمل قیامت تک نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ رویت الگ الگ ہو سکتی ہے یہ ایک بات دلیل ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں اگر آیا تو بہتر بات ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سوال کر سکتے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے بتا دوں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو چاند ضرور نظر آئے گا اگر ہندوستان میں بکری کھائی گئی ہے پاکستان میں بنگلہ دیش میں نیپال میں اور کہیں بھی پوری دنیا میں بدلی نہیں چاہیے ہوگی کوئی ایک جگہ تو چاند نظر ضرور آئے گا اگر کوئی ایک بھی جگہ چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم پر کیا لازم آتا ہے اس کے مطابق کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور یہ کام ہر سال ہوگا کہیں ایک نئے ملک میں کسی ایک نئے ملک میں ضرور چاند نظر آ جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے تو اگر یہ سلسلہ اور اس پر ہم عمل کرتے رہیں کہ کوئی ایک جگہ شان نظر آ جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کر لیں تو حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا اور اگر عمل نہیں ہوگا حدیث کو اس ٹکڑے اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص بھیجا تھا ایسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات کرتی ہے بغیر فائدے کے نہیں نکلتی اس کا فائدہ ہے مطلب یہ کہ تم اگر اپنے ملک میں ہو یا تمہارے یہاں کوئی حاکم ہے تم کسی ملک کی پہلی کسی حاکم جی اور وہاں بدلی کھا گئی چاند نظر نہیں آیا تو پھر گنتی پوری کروں گی تو کہیں نہ کہیں ایسا ہونا ہے کہ بدلی کھائے گی اور کہیں نہ کہیں ایسا ہونا ہے کہ بدلی نہیں کھائے گی تو جہاں کھائے گی وہاں تیس کی گنتی پوری کرے گے اور جہاں نہیں چھائے گی وہاں اگر چاند نظر آیا تو پھر اس حساب سے کرے گے دوسری بات یہ واقعہ ہم لوگوں نے بہت سنا ہے حضرت سنہا رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ شام گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھر وہاں سے جب واپس آئے تو دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سب روزہ رکھنا شروع کیا بلکہ حضرت عباس نے ہی نہیں پوچھا رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ سے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو سنیچر کے دن ہی چاند دیکھا ہے ہم اسی حساب سے روزہ رکھیں گے یہاں تک کے یا تو ہم چاند دیکھ لیں یا پھر تیس کی گنتی پوری کر لیں ابو قرآن اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو حضرت رضی اللہ عنہ کے لیے کافی نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اسی طرح سے حکم دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ رویت یعنی پوری دنیا میں ایک ہی دن عید ہونی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ بیس نام آسان میں خبر ملی تھی اس لیے حضرت علامہ نے ان کی نیت کو تسلیم نہیں کیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں کہتا ہوں آپ کی بیان کردہ یہ علت حضرت ابن عباس حضرت اللہ عنما کی بیان کردہ علت کے بخاری کیوں حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے پوچھا سوال وہی تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت آپ کو کافی نہیں ہے یعنی ایک جگہ جب چاند نکل گیا اس حساب سے کیجیے سوال ایک ہے اب ہمارے بھائی تعلیم یہ پیش کرتے ہیں علت یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بیچ میں معلوم ہوا تھا اس لیے نہیں ساتھ میں معاملہ کیا حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ علت نہیں بتائی علت کیا بتائی سبب کیا بتایا ہاں کذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم کون سا حکم ہے جس کی طرف حضرت ابن عباس صدی اللہ عنما نے اشارہ کیا وہ حکم اس حدیث میں ادا آئی حب حقو وہ ادا آئی چاند دیکھ لو سب روزہ رکھو چاند دیکھ لو تب افطار کرو یہ حکم تھا مطلب یہ کہ انہوں نے جو علت بتائی اس کے حساب سے کہا کہ ہم نے بھی چاند دیکھا ہے ہمارا چاند اس دن نکلا ان کا چاند اس دن نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر اختار کرو ہم نے ان کے قول کر دوسرا اعتراض ان کی علت پر ان کے اس سبق پہ بیچ میں پتہ چلا کہ چلیے اب بیچ میں پتہ چلا تو یہ اب ناممکن تھا کہ ان کے ساتھ روزہ رکھ سکے یہ ہم مانتے ہیں لیکن کیا یہ بھی ناممکن تھا کہ ان کے ساتھ روز کر سکے ناممکن تھا نہیں ممکن تھا پتہ چل گیا ممکن تھا کہ ان اسے رات کر سکے اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ ہم جب تک چار نہیں گے اس سے اور یا چیز کی گنتی مکمل نہیں کر لیں گے تب تک عید نہیں منائیں گے مطلب کیا ہے کہ ان کی رویت ان کے لیے ہے میری رویت میرے لیے ہماری رویت ہمارے لیے سمجھ گیا اس کو اب بعض لوگ اس ہیں کہ اگر دنیا میں دو دن عید ہو یا دو دن الگ الگ مطلب روزہ رکھا جائے سعودی عرب میں پہلے رکھا ہم لوگوں نے بعد میں رکھا القدر کوئی ایک ہی نہیں ہوگی عید کا دن کوئی ایک ہی نہیں ہوگا ہم نے کہا اس کا فیصلہ اس اعتراض کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے عمل سے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پہلے روزہ رکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور مدینہ والوں نے ایک دن بعد رکھا اب آپ کے اعتراض کے مطابق یا تو سر قدر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی ہوگی یا حضرت ابن رضی اللہ عنہ کو دونوں میں سے کوئی ایک نوز ملا یا تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو صدر قدر کی فضیلت سے محروم کر رکھا تھا یا پھر نعوذ باللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا اور نعوذ باللہ دونوں میں سے کسی ایک نے یا تو انہوں نے بلکہ نعوذ باللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عید کے دن روزہ رکھوایا اور آپ اس پہ فتوا دیتے ہیں کہ حرام کام کرنا میرے بھائیوں مسئلے میں دلائل اور بھی ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو بھی اختصار ایک اہم بات بتاتا ہوں جب کوئی مسئلہ مختلف بھی ہو اختلافی ہو نمبر ایک اختلافی ہو دلیل دونوں طرف ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پر ہو ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پر ہو ایسے مسئلے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے غور سے سنیے گا یہ دین کی سمجھ ہے اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی وہ آدمی جہالت کے اندر پڑا ہوا ہے اختلافی مسائل ہے دونوں طرف دلیل ہے افسر یہ ہے کہ اگر کہیں پر سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو وہاں ویسے ہی روزہ رکھا جائے تاکہ فتنہ نہ ہو اور اگر کہیں پر آپ کے ملک کے حساب سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو آپ ہی حساب سے روزہ رکھیے تاکہ فتنہ نہ ہو یہ صرف ہے دین کی سمجھ ہے اختلاف سے بچنا لوگوں کو فتنوں سے بچانا دوسری بات جب مسائل مختلف پی ہوں تو کسی کو گمراہ اور دوسرا حق سے ایسا نہیں کہہ سکتے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہے مسائل مختلف پی اور نہ بھی ایسے مسائل میں چیلنج کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہم نے جو کہا ہے جس کو ہم نے راجے کیا ہے وہ میری سمجھ کے مطابق ہے مجھ سے بھی زیادہ سمجھ رکھنے والے جس مسئلے کو میں نے ابھی راجہ قرار دیا اس کو علامہ سیب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فرق اکرام میں اور اپنی کتاب المنتے میں راجہ کرا دیا بہرحال مسئلہ مختلف ہے اس میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے اس لیے بیان کر دیا کیونکہ بعض بھائی اس میں شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا میں ایک ہی دن ہونا چاہیے اس حدیث میں ایک اور فائدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخمیر العزت سلاطین جن کی پوری کرو مطلب شریعت میں جو چاند روزہ رکھنے اور توڑنے کا معاملہ ہے وہ تاروں کو دیکھ کر یا یہ جو فرقی حسابات ہوتے ہیں کچھ ستاروں کی چال ہوتی ہے یا اس کی کچھ تعداد ہوتی ہے یا پھر اس طرح سے اس کا کوئی علم ہوتا ہے جس کے ذریعے بات کو فکس کرتے ہیں کہ اس مہینے کا چاند سولہ تاریخ کو غروب ہوگا اور اس مہینے کا چاند سولہ تاریخ کو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ یا تو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں یا پھر کسی کی گنتی پوری اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں ملک یا تو اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا اگر اسلامی ہے اور حاکم نے اعلان کیا کہ کل روزہ گے آپ پورے ملک میں کیا نظر نہیں آیا لیکن ساتھ والے ملک میں نظر آیا ہے اور حاکم نے حکم دیا ہے تو حاکم کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے دلیل آگے حدیث میں آئے گی تو اگر حاکم نے اعلان کر دیا تو ہم حاکم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے کوئی ملک ہوگا جو اسلامی نہیں ہوگا جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہے اب اس ملک میں یا تو ایک جماعت ہوگی جو اس معاملے کی دیکھ بھال کرتی ہے جیسے ہمارے الحمد للہ ہے روئے ہلال کمیٹی ہے جس میں ہر ایک مطلب کے علماء ہیں اب جو روئے اعلان کرے گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اس کے خلاف نہیں کریں گے دلیل دلیل آگے آئے گی الگ سے تنہا انفرادی طور پہ کوئی کام نہیں کریں گے اگر کام اجتماعیت والا ہو اور اگر کسی ایسے ملک میں رہنا ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تنظیم ہے کوئی ہے کوئی ایسی کمیٹی ہے تو پھر اس کے بعد محلے کے امام کے پاس جائیں گے مسجد کے امام کے پاس اور انہیں بتائیں گے اگر وہ سامنے والے کی گواہی سے راضی ہے اب انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کے مطابق عمل کریں گے مسئلہ کلیئر ہے اب اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے میں مختصر کرتے ہوئے اس کے بعد کی حدیث بیان کرتا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ طلا انما الحلال لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا طلب کی یعنی چاند دیکھنے کے لیے نکلے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ چاند دیکھا ہے وقام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا دوسری حدیث ہے اسی بات کی اور انشاءاللہ یہ آخری حدیث ہوگی اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ شاء کریں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں خود بھی اور آپ لوگ بھی زیادہ سکیں ابن عباس صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا ان میں نے چاند دیکھا ہے اور آپ سنتے ہوں گے ایک ہوتا ہے ہلال ایک ہوتا ہے کمر ایک ہوتا ہے بدر جب شروع شروع میں چاند نکلتا ہے پہلا دوسرا تیسرا اس کو کہتے ہیں ہلال کیوں کہتے ہیں ہلال میں آگے میں کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ احل حج دن احلب عمرہ دن عمرہ کا احلال کیا اور حج کا احلال کیا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا حج کے لیے جاتے تھے تو تلبیہ سے پڑھتے تھے آواز کے بلند کرنے کو احلال یا احلال کہتے تو جب لوگ چاند دیکھتے تھے تو شور مچاتے تھے جیسے ابھی بھی گاؤں دیہات میں ہوا کرتا ہے کہ وہ چاند رہا وہ رہا چاند وہ رہا تھا تو اسی لیے شروع کے چاند کو ہلال کہا جاتا اور اس کے بعد جو عام چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے اور چودہ رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے تو بدر وہ چاند ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے بہرحال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رائے ہلال میں نے چاند دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکر حسو اللہ اللہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو اے بلال کہ وہ کل روزہ رکھیں گے حدیث کے اندر کئی ایک فوائد اور اس سے پہلے میں دونوں حدیثوں کے بارے میں بتا دوں پہلی حدیث جس میں ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما آ کر بتا رہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چاند دیکھا اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اپنی مستدق میں نقل کیا البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا دوسری حدیث جو دیہاتی والی ہے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ترمیزی نے ابنماجی نے ابن ماجہ نے نقل کیا اور حدیث کو اللہ الوانی رحم اللہ نے صحیح کہا حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں نمبر ایک یہ مشروع کام ہے اچھا کام ہے مستحب کام ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کیوں حضرت عبداللہ اللہ عنہ کہہ رہا تھا انا سوا بلال لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی چاند دیکھنے کے لیے نکلے مطلب اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً وہ صحابہ کے عمل کے پیچھے چلنے والا اور صحابہ کی اجتماع کرنے والا ہے اور یہ اچھا کام ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ خاص کر کے رمضان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے یعنی انہیں رغبت ہوتی تھی عبادت کی کہ ہم کتنی جلدی عبادت کے اندر داخل ہوں تو ہم کو بھی عبادت کے سلسلے میں ایسی رقبت ہونی چاہیے اور یہ شوق ہونا چاہیے کہ کتنا جلدی رمضان آئے رمضان آئے رمضان آئے اور پھر جب قریب آئے تو ہم کوشش کریں چھت پہ چڑھ کے کہ ہم بھی چاند دیکھیں اسی طرح پہلی حدیث میں اور دوسری حدیث میں دونوں حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جنہوں نے آ کر خبر دی تھی وہ ایک آدمی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسرت میں نقل کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کا صحیح صحیح کا و اصلی اگر دو گواہ گواہی دیتے ہیں تب روزہ رکھو کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دو گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں اور یہاں ایک شخص نے گواہی دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کے رمضان کا چاند ہو یعنی روزہ رکھنے کی بات ہو تو اس میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی کیوں کیونکہ عام طور سے لوگ عبادت سے تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں تو اس میں مشقت ہے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں لیکن زیادہ صحیح وجہ اور سبب جو ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ دو آدمی اگر گواہی سے سب روزہ رکھو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی گواہی کو قبول کر لیں تو ہم کہیں گے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گواہی قبول کی یہ کس سلسلے میں تھی روزہ رکھنے کے سلسلے میں یا سوال کے معاملے میں افطار کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں تو ہم کہیں گے کہ اگر رمضان کے چاند کی اطلاع ایک آدمی دے تو اس کی گواہی کی جائے اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ دو آدمی گواہی دے ہم کہیں گے کہ یہ حدیث خاص ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کے ذریعے یا ایک دوسری ایک دوسری وجہ دوسرا سب ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر دو آدمی گواہی دیتا ہے رمضان کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اگر ایک بھی گواہی دیتا ہے تو قبول ہو جائے گی لیکن اگر سوال کی بات ہو تو سوال کے معاملے میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی گواہی قبول کی اس لیے وہاں اس حدیث کا حکم باقی رہے گا کہ دو آدمی گواہی دے تب افطار کرو رمضان کے چاند کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی اور سگوال کے چاند کے سلسلے میں کم سے کم دو آدمی کی گواہی کے سلسلے میں یہ بات لازمت یاد رکھنی چاہیے کہ گواہ مسلمان ہو اور بھروسے مند ہو عدالت اس کے اندر تجارت پائی جائے روزے دار نمازی ہو دیندار ہو تیسری بات یہ کہ حق اگر کسی چھوٹے بچے کے پاس ہو کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ہو تو اس سے بھی لیا جا سکتا ہے حق کے لینے کے لیے یہ لازم نہیں آتا کہ حق کسی بڑے کے پاس جائے دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے بڑے بڑے موجود تھے لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں نے چاند کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی گواہی تو اگر حق چھوٹے ساتھ ہو اس کی گواہی اس کا حق لیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے بڑا اس کی مخالفت کرتا ہے اعتبار حق کا ہوگا اعتبار چھوٹے اور بڑے کا نہیں ہوتا اس حدیث میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں لیکن میں شاید ایک حدیث اور بیان کروں گا پانچ منٹ آپ سے اور لیتے ہوئے جو کہ ہمارے روزے کے لیے بہت اہم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوبئی سیام قبل الفجر فلا سیام علیہ اس کو انشاءاللہ شاء اللہ احتساب بیان کروں گا جامع طور پہ یہ حدیث کہ جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا اس حدیث کو نقل کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام ترمیدی نے امام نسائی نے حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے لیکن البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا اس کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو دار مسین رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہا کہ ناول علی نبی من اللہ اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا جس نے اپنے روزے کی نیت رات میں نہیں حدیث صحیح ہے اس حدیث میں کئی ایک مسائل ہیں نمبر ایک عبادت کے لیے نیت شخص اور نیت کی جب بات آتی ہے تو اس میں دو باتیں آتی ہیں عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے اور اس عبادت سے ہم کس کی رضامندی مندی رہے ہیں اگر بات مندی کی آئے گی یعنی اگر ہم عبادت کے ذریعے کسی اور کی خوشی چاہیں گے تو پھر ریا میں شامل ہو جائے گا اور اگر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا ہو کی گئی ہو شر کے اکبر میں داخل ہو جائے لازم ہے نیت کے اندر دونوں باتوں کو آدمی محفوظ رکھے عبادت صرف رب کے لیے رضا بھی اس عبادت کے ذریعے صرف رب کی تو نیت خالی ہونی چاہیے نیت کے اندر ایک مسئلہ نیت کس چیز کو کہتے ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو بہت سنا ہوگا لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ میں نے زبان سے ارادہ کیا کسی کو سنا ہے کیا کہ میں نے زبان سے ارادہ کیا ہے جہاں بات ارادے تک آتی ہے لفظ ارادہ آتا ہے تو پھر زبان بن جاتا ہے لیکن وہیں پر اگر بات نیت کی آ جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے زبان سے نیت کی وہی معنی جو ارادہ دیتا ہے اور جو نیت دیتا دونوں کا معنی ایک نیت کرتے وقت آپ زبان سے کر لیتے اور ارادہ کرتے وقت زبان سے نہیں کرتے میرے بھائیوں نیت کس چیز کو کہتے ہیں نیت کہتے ہیں وہ دل کے ذریعے ایک عمل ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے بعض کام ہے جو ہم ہاتھ کے ذریعے کرتے ہیں زبان کے ذریعے کرتے ہیں پاؤں کے ذریعے کرتے ہیں یعنی اس میں اپنے جسم کے کسی ظاہری عزم کو استعمال کرتے ہیں نیت ایک ایسا عمل ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے باطل سے تعلق کروں پھر کہتے ہیں اگر آپ نے باطل کی چیز کو جاہر کی چیز سے کر دیا تیسری بات جو چیز زبان سے کہی جاتی ہے اس کو یا تو قول کہتے کلام کہتے یا پھر اس کو اقرار کہہ سکتے ہیں اگر آپ کسی کام کے کرنے کو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا کم کا آپ اقرار کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اقرار کا حکم نہیں دیا ہے نیت کا حکم دیا ہے چوتھی بات اگر زبان سے کہنا ضروری ہوتا تو یہ دین جو مکمل ہے اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پورے دین کو مکمل طور سے پہنچایا تمام عبادات کے کی نیت کے الفاظ کو بیان کرتے جاتے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ نیت ضروری ہے کیا وہ یہ چھپا دیں گے کہ کیسے نیت کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ تبدیل کی کہ صرف اور صرف دل سے نیت ضروری ہے زبان سے نہیں کہنا تو نیت کے سلسلے میں یہ ایک بات تھی تیسری بات یا تیسرا مطلب کہ نیت روزے کی کب کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل الفجر فجر سے پہلے اس کا مطلب اگر فرض روزہ ہو اور کسی نے فرض کے بعد نیت کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا سزا کرنی پڑے گی اور میں نے فرض روزے کی بات کی دلیل کیا ہے کہ فرض روزہ ہو تبھی اس کی نیت فجر سے پہلے ہوگی دوسری عزیز جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قیام لمن لم یفرغ ہو جس نے اس کو فرض نہیں کیا یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ جس روزے کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے وہ کون سا روزہ ہے فرض روزہ اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو کہا نہیں کہا تب آج میں روزے روزے سے دوسرے دن آیا کیا کچھ ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ ہدیہ کیا گیا تحفہ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور کھا لیا پھر کہا کہ میں آج صبح میں نے روزے کی حالت میں کیا تھا مطلب یہ کہ اگر روزہ فرض نہ ہو فرض والا روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے لیکن اگر روزہ فرض والا ہے تو فجر سے پہلے لازمن اور ضروری طور پہ کرنا ہوگا اس کے بعد کا مسئلہ روزے کی نیت کیا ہر روزے کے لیے ہر دن فجر کے وقت نیت کرنی ضروری ہوگی یا پھر رمضان شروع ہوتے وقت ایک ہی مطلب نیت کر لے تو پورا تیس دن کافی ہو جائے گا بعض علماء نے کہا ہے کہ کافی ہو جائے گا لیکن صحیح ہے کہ ہر دن الگ الگ فجر سے پہلے نیت کرنی ہوگی کیوں دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملب یوبئی سے جس نے رات کو نیت نہیں کی آج ہر دن روزہ رکھنے سے پہلے وہ رات میں شامل ہوگا رات میں داخل ہوگا تو جب جب وہ رات میں داخل ہوگا تب تک اس کو نیت کرنی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کا روزہ نہیں جس نے رات میں اس کی نیت نہیں کی ہم روزہ دن میں رکھیں گے اور اس سے پہلے رات آ رہی ہے تو لازمت ہے جب رات آئے ہم اس میں نیت کریں آنے والے دن تو ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنی ہوگی ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کیا وجہ ہے کہ فرض روزے میں بات میں نیت نہیں کر سکتے فجر کے بعد اسی وجہ یہ ہے کہ روزہ پورے دن کا رکھنا ہے فجر سے لے کر مغرب تک کا اب جس شخص نے فجر کے طلوع ہونے کے بعد روزہ رکھا ہے اس نے دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھا یا اکثر حصے میں پورے دن کا روزہ نہیں رکھا کچھ وقت گزر گیا تھا تب اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا اس نے اس کا مطلب وہ وقت تو اس کا خالی ہے جیسے ایک شخص ہے فجر کے بعد اس نے روزہ رکھنا شروع کیا روزہ ہم کو کب سے رکھنا تھا فجر سے لے کر غروب تک اب روزہ ہمارا پورا مکمل ایک روزہ کب ہوتا فجر سے لے کر غروب تک کا جس شخص نے فجر کے بعد روزہ رکھا اس نے اس ایک روزے میں اتنی کمی کی اسی لیے پہلے نیت کرنا والی ہے یہ بات مسائل تھے جو اللہ رب العالمین کی مدد سے اور اس کے حکم سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر پیش کیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور صحیح طریقے سے عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ رب العالمین ہماری ان عبادات کو قبول کرے اللہ رب العالمین بیٹھنے کو اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کو ہمارے نیکیوں کے پلے میں رکھے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اس کا بہترین اجر دے آمین واقع الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ